اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو چھٹلائے یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے